اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا ہے اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے